یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے یہ مولا مشکل کشا کے عربی کول کا مفہوم ہے یہاں تھوڑا تفصیل ہے کہ مولا مشکل کشا کے کول کا ہرگز یہ بیان نہیں کہ اگر اب کوئی بد مذہب بھی اچھی بات کرتا تو اسے سن ڈالو نہیں نہیں نہیں پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں جن کو یہ مولا مشکل کشا اپنا پیشوا مانتے ہیں مولا مشکل کشا غلط نہیں ہے یہ بھی درست ہے کیونکہ ایک کہاں کس موقع پر بولا گیا وہ درست ہوتا ہے وہ موقع لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آیا کوئی اس کو آپ نے وہ کھانا پیش کیا اس دوران اس کے منہ سے کوئی گمراہی کی بات نکل گئی کھانا اٹھوا لیا نکال دیا اس کو نکال سے گیٹ آؤٹ تو یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے تو وہ مذہبی اور گمراہی کی بات کرتا ہے تو باقی در سے موقع موقع کی مناسب سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھائی اچھی بات اگر کوئی بد مذہب کہتا ہے تو اس کے وہ سنے جاؤ تو کہاں ڈنڈی مار دے گا تم کو اتنی صلاحیت کا ہے تم چیک کر سکو گے تو اس لیے وہ بد مذہب جب کچھ بولے نا دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو ایک مجھے یاد آیا اپنا پرانا قصہ کہ ایک شخص نے مسئلہ وہ امام اعظم وہ کچھ اختلاف کھڑا کیا اس نے تو ایک اس کے ماننے والا مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اس کا کیسے دوں گا چار سو دلائل اس نے قائم کیے چار سو دلائل اس نے قائم کیے تو میں نے کہا یہ دلائل امام اعظم کے موقف سے ہٹ کر ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ یار میں تو ہوں حنفی میں حنفی ہوں کیسے مجھے نہیں چاہیے اور تمہارے چار سو دلائل سننے سے میرے کان میں نے انگلیاں میرے کو ڈال دی میرے کان بے ہیں تو ہم سنی ہیں حنفی ہیں تو ہنفی مسلک کے خلاف سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں چاہے کتنا ہی کوئی پاورفل مقرر ہو چاہے کتنا ہی مطلب آیتیں پڑھتا ہو کتنا ہی بڑے ٹائٹل رکھتا ہو مفسر اور محدث اور فلاں اور فلاں فلاں دور سے ٹاٹا اپنا راستہ دوسرا ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے بارہ بارا لیا آپ کو سمجھانے کے لیے خوش طبعی کے طور پہ یہ اپنا قصہ سنا کہ میں نے یوں کیا تھا میں نہیں سنتا بھائی نہیں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کا رد بھی کر سکوں میرے چار کو سن کر امام اعظم زندہ آباد میں انفی ہوں جب بھی پوچھتی انفی ہوں میں پیدائشی انفی ہوں جی۔ میرا باپ بھی انفی تھا تم جاتا اپنے انفی ہے بس خلاص اور کچھ نہیں آتا اپنے ہاں شافی مالی کی ہمبلی یہ سب حق پر ہیں لیکن وہ جو ہے نا وہ شافی عملی نہیں بنتا تھا وہ حنفی بن کر اس نے امام اعظم سے اختلاف کیا وہ نہ چلے نا پھر کبھی بھی نہ چلے اپنے باپ سے اختلاف کرنے والا کہاں چلے گا اپنے کو سوال ہی نہیں تو محرال یہ کہ وہ یک در گیر ہو موکم گیر دعوت اسلامی کا بوا پھڑ لیا تو اس کو پھڑے رہو اس کو پکڑے رہو ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو بس اعلیٰ حضرت جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھا بھی حنفی ہیں عاشق رسول ہیں ولی کام ملے اور جو باتیں انہوں نے بتائی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اس نے ہم نے ان کا دروازہ پکڑ لیا اب یہ کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑیں گے اور اعلیٰ حضرت کے موقع کے خلاف ہم سننے کے لیے ہمارے کان بہ رہے ہیں